السلام علیکم ہاؤ یو کیسا چل رہا ہے آپ کا سی ایس ون ون کچھ مزہ آنا شروع ہوا اس میں دیکھیے آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے ویب پیج میں دو نئے ایلیمنٹس ایڈ کیے تھے ہم نے اپنے ویب پیج میں سیکھا تھا کہ لسٹ کس طرح ڈالتے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ ٹیبلز کس طرح ڈالتے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ تین طرح کی لسٹ سپورٹڈ ہیں ایچ ٹی ایم ایل میں ایک تو انڈر لسٹ دوسری آرڈر لسٹ اور آخری ڈیفینیشن لسٹ دوسری چیز اور میرے خیال میں جو زیادہ انٹرسٹنگ چیز اس ہم نے کی تھی وہ یہ کہ ہم نے ٹیبلز کے بارے میں ڈسکشن کی تھی کہ ایچ ایسٹیمل پیج میں اگر آپ ایک ٹیبل دکھانا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے ہم نے دیکھا کہ ٹیبل کے جو مختلف ایلیمنٹس ہیں یعنی ٹیبل کا ٹیگ ہے ٹی آر کا ہے ٹی ایچ کا ہے ٹی ڈی کا ہے ان ٹیگس کے اچھے خاصے ایٹریبیوٹس ہیں جس کی مدد سے ہم اپنے ٹیبل کو اس طرح سے اس طرح اور اس طرح سے اس طرح کر سکتے ہیں چاہیں تو اس کا رنگ چینج کر دیں چاہے تو اس کا بارڈر چینج کر دیں چاہے تو انٹر سیل اسپیسنگ کو چینج کر دیں سو so, بہت ساری آپشنز ہیں ہمارے پاس تو اس بارے میں میری ایک ایڈوائس ہے آپ کے لیے وہ یہ کہ generally what you should do is you should try to go for the simpler option جو سادے سمپل ٹیبلز ہوتے ہیں وہ عموماً زیادہ ریڈیبل ہوتے ہیں تو اگر آپ ہر سیل کا بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں اس کی آپ کو اجازت ہے اس ٹیبل میں اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ضروری بھی ہے عموماً اگر آپ ٹیبلس ڈسپلے کرتے ہیں جن کا صرف وائٹ بیک گراؤنڈ ہے that is generally good enough you don't have have to a different background for each cell of table تو یہ تو بات تھی پچھلی دفعہ کی یعنی لسٹ اور ٹیبلس کی اور ہم نے یہ بتایا تھا پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لسٹ اور ٹیبلس تک اب تک جہاں تک ہم پہنچے ہیں ابھی تک ہم صرف پیسو پیجز کی بات کر رہے ہیں یعنی ہم ایسے پیجز کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہمیں صرف انفارمیشن دیتے ہیں آج ہم نے تھوڑی سی ذرا اس میں ایڈوانسمنٹ دکھانی ہے آج ہم نے کچھ انٹر ایکٹیویٹی لانی ہے اپنے پیجز میں یعنی آج ہم ایسے ویب پیجز بنائیں گے جس کی مدد سے نہ صرف ہم کمپیوٹر سے انفارمیشن پڑھ سکیں ویب پیجز سے ہم انفارمیشن حاصل کر سکیں بلکہ تھوڑی سی انفارمیشن انہیں دے بھی سکیں یعنی اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ویب پیج جو ہے ذرا انٹریکٹو بن جائے کچھ ٹو اینڈ فرو ہونی شروع ہو جائے بٹوین اس اینڈ دا ویب پیج تو جناب آج کا ٹاپک ہے انٹریکٹو ویب پیجز آج جناب ہم نے ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم نے ایک بڑا سادہ سا بڑا ہلکا پھلکا سا انٹریکٹو ویب پیج بنانا ہے that is the mission for today آج ہم فارمس کے بارے میں لرن کریں گے یعنی ہم دیکھیں گے کہ فارمس کی مدد سے کس طرح ہم اپنے ویب پیج کے اندر انٹریکٹیوٹی ایڈ کر سکتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ فارمس کے مختلف کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں ہم دیکھیں گے ان کمپوننٹس کو ہم کس طرح یوز کرتے ہیں اور وہی مین مشن یہی ہے کہ ہم نے ایک سادہ سا سمپل سا ہلکا پھلکا سا ایک انٹر ایکٹیو ویب پیج بنانا سیکھنا ہے آج سب سے پہلی بات تو یہ کہ انٹریکٹیوٹی از اٹ اسینشل تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان موسٹ کیسز جس طرح کے ویب کی آج کل کی صورت حال ہے اٹ از ناٹ وجہ اس کی یہی ہے کہ شروع میں جس طرح ویب ڈیزائن ہوا تھا it really designed to be an interactive medium شروع میں جب ویب کی بات شروع ہوئی تھی تو بات تھی ڈاکومینٹس کو شیئر کرنے کی so that is the extent of interactivity as far as the web is concern کہ آپ اس ڈاکومنٹ سے دوسرے ڈاکومنٹ میں چلے جاتے ہیں تو ہر دفعہ ہو یہی رہا ہوتا ہے کہ جو بھی ویب سائٹ پرانے زمانے کی ہوتی تھی وہ ریڈ اونلی ہوتی تھی یعنی آپ اس کو صرف پڑھتے تھے اینڈ دیٹس لیکن آج کل کی جو ماڈرن ویب سائٹ ہے وہ اب انٹریکٹو ہوتی جا رہی ہیں کہ بجائے اس کے کہ صرف کمپیوٹر یا صرف آپ کا ویب پیج آپ کو انفارمیشن دے بلکہ ویب پیج کو بھی آپ تھوڑی سی انفارمیشن دیں اور وہ انفارمیشن آپ کیوں دیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز تلاش کرنی ہو اس ویب سائٹ پہ آپ کو نہ مل رہی ہو آپ اس کے لیے سرچ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ ایسا کریں گے اس کے اندر آپ کو ایک فارم سا نظر آئے گا ویب پیج پہ ایک تھوڑا سا انٹریکٹو پورشن نظر آئے گا وہاں پہ آپ وہ ٹرم جس کے آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ ٹائپ کریں گے اور گو کا بٹن دبائیں گے یعنی you give information to the website کہ بھائی مجھے یہ تلاش کر کے دو اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک ویب سائٹ پسند آئی ہو یا پھر کہ کسی ویب سائٹ میں آپ کو کوئی پرابلم نظر آئی ہو تو آپ ویب سائٹ کے کریٹر کو اس کے آتھر کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک پرابلم ہے اس کو فکس کر لو تو جو ویب سائٹ کے کریٹرز ہوتے ہیں وہ اپنی ویب سائٹ کا ایک چھوٹا سا انٹریکٹو حصہ ایسا بناتے ہیں جہاں پہ جا کے آپ کامنٹ سینٹر کر سکیں اور ویب سائٹ کے آتھر کو بھیج سکیں تاکہ اس کے مطابق وہ اپنی ویب سائٹ کو بہتر بنا سکیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ویب سائٹ پہ کوئی ایسی انفارمیشن ہو جو اس پہ ایگزٹ نہ کرتی ہو لیکن آپ کے خیال میں وہاں پہ ہونی چاہیے so what you do is you ask for that information and you ask the creator of that website through an interactive form اور ایک چیز جو اب خاصی پاپولر ہوتی جا رہی ویب پہ وہ یہ ہے کہ you can place orders for goods and services اگر آپ نے کچھ کتابیں خریدنی ہیں آپ نے کپڑے خریدنے ہیں سو so ایسی ویب سائٹس ایگزٹ کرتی ہیں جن پہ جا کے آپ بتا سکتے ہیں کہ جناب مجھے فلانی کتاب شپ کر دیں اور یہ میرے کریڈٹ کارڈ کا نمبر لے لیں اس پہ اس کو چارج کر دیں یا پھر یہ کہ مجھے فلانی ٹائپ کی شرٹ چاہیے یا پھر یہ کہ مجھے ایک سی ڈی روم چاہیے یا پھر یہ کہ مجھے ایک کمپیوٹر چاہیے اور آپ اس کمپیوٹر کی اسپیسیفکیشن جو ویب سائٹ پہ انٹر کرتے ہیں اور انہیں اپنے کریڈٹ کارڈ کا نمبر دیتے ہیں اور اس طرح یعنی آپ اس ویب سائٹ کے کریٹر کو اس کے آتھر کو اس کے مالک کو انفارمیشن دے رہے ہیں so the website is not read only any more وہ آپ سے انٹریکٹ کر رہی ہے so having interaction between the user and the website is important اسی لیے آج ہم آپ سے بات کریں گے انٹریکٹیوٹی کی آج ہم آپ سے بات کریں گے انٹریکٹو فارمس کی کیونکہ فارمس آر اے کی میکنیزم جس کے ذریعے آپ یعنی کہ ایک یوزر کسی ویب سائٹ سے انٹریکٹ کر سکتا ہے جناب یہ جو انٹریکٹو فارمز ہوتے ہیں یہ خاصے کمپلیکس بھی ہو سکتے ہیں لیکن بہت ہی سمپل بھی ہو سکتے ہیں یہ جو انٹریکٹو فارمز ہوتے ہیں یہ کئی کئی پیجز لمبے بھی ہو سکتے ہیں اور ایک لائن کے بھی ہو سکتے ہیں یہ جو انٹریکٹو فارمز ہیں اس میں ڈزنس میں بھی ہنڈریڈ آف ایلیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان میں صرف ایک ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز جو ان سب انٹریکٹو فارم میں کامن ہے کہ یہ سارے کے سارے انٹریکٹو فارمز ان کا کوڈ جو ہے وہ جاتا ہے آپ کے کے پیج پہ اور جاتا ہے between the body tag and the close body tag یہ بھی کہ یہ انٹریکٹو فارم جو ہیں یہ سارے کے سارے جی او آئی بیسڈ ہیں یعنی ان سے انٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک ماؤس ایک پوائنٹر کی ضرورت ہے جس کے ذریعے آپ جا کے مختلف فیلڈز پہ جا سکیں یا پھر مختلف بٹنس کو پش کر سکیں سو انٹریکٹیو فارمز جو ہیں یہ آپ جو پیور ٹیکسٹ والے ویب سائٹ ہوتی ہیں ان جیسے نہیں ہیں ان میں سب کچھ جی وائی فیچرز بھی اس کے اندر موجود ہیں یہ انٹریکٹیو فارم جو ہیں اس میں ٹیکسٹ فیلڈز بھی ہو سکتے ہیں اس میں چیک باکسز بھی ہو سکتے ہیں اس میں بٹنز بھی ہو سکتے ہیں اس میں اسکرولبل ڈراپ ڈاؤن لسٹ بھی ہو سکتی ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں انٹریکٹیو فارمس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ان سب چیزوں کے بارے میں آج آپ سے گفتگو کریں اس وقت آپ کی اسکرین پہ ایک بڑا سادہ سا بڑا سمپل سا انٹریکٹو فارم نظر آ رہا ہے اس فارم کا مقصد کیا ہے اس فارم کا ایک سادہ سا مقصد ہے کہ آپ مجھے ایک ای میل بھیج سکیں اس فارم پہ آپ کو دو فیلڈز نظر آ رہے ہیں اور ایک بٹن نظر آ رہا ہے پہلا فیلڈ جو ہے اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرام لکھا ہوا ہے آپ کرتے یہ ہیں کہ یہاں پہ اپنا ای میل ایڈریس ڈالتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا فیلڈ ہے میسج کا اس میں آپ ایک چھوٹا سا شارٹ سا میسج لکھتے ہیں آپ لکھتے ہیں ہیلو یا آپ لکھتے ہیں السلام علیکم چھوٹا سا میسج لکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ وہ بٹن دبا دیتے ہیں اس فارم کو پتا ہے کہ یہ میں نے میسج کس کو بھیجنا ہے میں نے اس فارم کے کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اس نے اس میسج کو میرے ای میل ایڈریس پہ بھیجنا ہے اس فارم کو یہ بھی پتا ہے کہ اس میسج کا سبجیکٹ کیا ہوگا وہ بھی میں نے اس فارم کو بتایا ہوا ہے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اس سبجیکٹ کو چینج کر سکیں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ یہ اس فارم کے ذریعے آپ کسی اور کو میل بھیج سکیں میں نے اس فارم کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ اس سے صرف مجھے ای میل بھیجی جا سکتی ہے اور ایک خاص سبجیکٹ کے ساتھ بھیجی جا سکتی ہے آپ کو یعنی یوزر کو کنٹرول صرف دو چیزوں پہ حاصل ہے کہ آپ اس میں اپنا ای میل ایڈریس ڈال سکتے ہیں اور دوسرے یہ کہ آپ اس میں ایک میسج ڈال سکتے ہیں میرے لیے بڑا سادہ سا فارم ہے تو آپ اس میں ای میل ایڈریس ڈالتے ہیں میسج ڈالتے ہیں بٹن دباتے ہیں اور پھر خود بخود مجھے ای میل پہنچ جاتی ہے اس بڑے سادے سے فارم کا جو H T M L code ہے وہ بھی بڑا سادہ سا ہے یہ فارم جو ہے you know it is a web page so it starts with H T M L اسی ٹیگ سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد ہیڈ کا ٹیگ آتا ہے اس کے بعد ٹائٹل آتا ہے پھر ہیڈ کلوز ہوتا ہے پھر باڈی شروع ہوتی ہے پھر آپ نے دیکھا تھا وہاں پہ بڑا بڑا لکھا ہوا تھا سینڈ ای میل ٹو می تو وہ میں نے H one slash H one کے بیچ میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد کچھ کوڈ لکھا ہوا ہے جس میں انسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ اس فارم کو یوز کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد کچھ اور کوڈ ہے اور وہ کوڈ ہے دا ایکچوئل کوڈ جس کے بارے میں آج ہم نے زیادہ ڈسکشن کرنی یعنی اس کے بعد جو ہے وہ فارم کا کوڈ ہے اس کے بعد کلوز باڈی سے ہم باڈی کو کلوز کرتے ہیں اس کے بعد کلوز کلوز سے ہم پیج کو کر دیتے ہیں تو دوبارہ اس فارم کو دیکھیں تو اس فارم کے ایک لحاظ سے میں نے دو حصے کیے ہوئے ہیں شروع والا انسٹرکشن کا پیج ہے یعنی وہ جو ٹیکس فیلڈ ہے نا اس سے اوپر والا حصہ جو ہے وہ انسٹرکشن کا حصہ ہے اور اس اس, اس فارم فارم فارم والا فیلڈ اور سوری فرام اور اس فارم والے فیلڈ سے پھر وہ فارم شروع ہو جاتا ہے تو ان کی ہم الگ الگ آپ کو بات سناتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ جو انسٹرکشن لکھی ہوئی تھی ان کا کوڈ دیکھ لیتے ہیں اس وقت آپ کے مانیٹر پہ انسٹرکشن کا کوڈ نظر آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ it's very familiar to you پہلا سینٹنس جو ہے وہ پیراگراف سے شروع ہوتا ہے کلوز پیراگراف پہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد ایک آرڈر لسٹ شروع ہو جاتی ہے اور اس آرڈر لسٹ میں تین آئٹمس ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ اس فارم کو یوز کیسے کرنا ہے اور اگین اس آرڈر um, لسٹ کے ٹیگ سے اور لسٹ آئٹم کے ٹیگ سے آپ بخوبی واقف ہیں تو مجھے اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں لیکن ایک چیز میں ضرور بتانا چاہوں گا جو آپ کو یہاں پہ نئی نظر آ رہی ہوگی وہ یہ کہ یہاں پہ آپ کو لکھا نظر آ ہوگا ایمپرسینڈ یعنی یہ جو اینڈ والا سائن ہوتا ہے Q U O T semicolon آپ کو پتا ہے کہ یہ یہاں پہ کیوں لکھا گیا ہے بات یہ ہے کہ یہ جو ڈبل کوٹس ہوتے ہیں ان کا ایچ ٹی ایم ایل میں خاص مقصد ہوتا ہے تو اگر آپ کی ٹیکسٹ میں ڈبل کوٹس یوز ہو رہے ہیں you can not just write double quotes there آپ کو ایچ ٹی ایم ایل کو بتانا پڑتا ہے خاص طریقے سے کہ یہاں پہ آپ نے ڈبل کوٹس دکھانے ہیں اور وہ طریقہ کیا ہے آپ لکھ دیتے ہیں ampersand semicolon تو جب بھی ویب براؤزر دیکھتا ہے کہ ampersand Q U O T semicolon لکھا ہوا ہے تو اس کی جگہ پہ وہ ڈبل کوٹس ڈسپلے کر دیتا ہے تو یہ تو تھا انسٹرکشن کا کوڈ یعنی یہ جو فارم ہے اس کے اوپر والے حصے کا code the the static part of this page اب ہم جو اس پیج کا ایکٹیو پارٹ ہے یعنی فارم والا پارٹ ہے یعنی دا انٹریکٹو پارٹ جو ہے اس کی بات کرتے ہیں اس کا کوڈ جو ہے وہ کچھ اس طرح نظر آتا ہے کہ وہ شروع ہوتا ہے فارم کے ٹیگ سے اور فنش ہوتا ہے سلیش فارم کے ٹیگ پہ اور اس کے بیچ میں ڈیٹیلز ہوتی ہیں فارمس کی بھائی اس میں کتنے ٹیکس فیلڈز ہیں کتنے بٹنز ہیں وہ ڈیٹیلز ہوتی ہیں ان ڈیٹیلز کی ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم اس فارم کے ٹیگ کو ذرا دیکھ لیں اس ٹیگ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین ایلیمنٹس ہیں ایک تو نیم کا ایلیمنٹ ہے سینڈ ای میل دوسرا میتھڈ کا ایلیمنٹ ہے پوسٹ اور آخری جو ہے وہ ایکشن کا ایٹریبیوٹ ہے اس میں جو ہے send mail script U R L تو دیکھیں کہ ان یعنی نیم میتھڈ اور ایکشن ان تینوں ایٹریبیوٹس کا مقصد کیا ہے ان کا مطلب کیا ہے نیم جناب وہ تو بڑی سادی ہی چیز ہے وہ ایک چھوٹا سا ٹیکسٹنگ لکھا ہوا ہے جسے آپ اس فارم کو ایک نام دے رہے ہیں اس کو ایک شخصیت دے رہے ہیں اس کو ایک پرسنالٹی دے رہے ہیں تاکہ آپ پہچان سکیں کہ یہ کون سا فارم ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو نام دیا سینڈ ای میل کا it would be anything method is rather important method سے مراد وہ میتھڈ ہے جس کے ذریعے یہ فارم جو ہے جو انفارمیشن کلیکٹ کر رہا ہے اپنے اندر یہ کمپیوٹر یعنی ویب سرور کے پاس بھیجے گا دو طرح کے میتھڈ ہوتے ہیں یا تو ایک گیٹ میتھڈ ہوتا ہے یا پھر ایک پوسٹ میتھڈ ہوتا ہے جو لوگ یہ ایچ ٹی ایم ایل کی دیکھ بھال کر رہے ہیں جو اس لینگویج کو بنا رہے ہیں اس کو مینٹین کر رہے ہیں وہ گیٹ میتھڈ کو اتنا پسند نہیں کرتے تو ریکمینڈ کرتے ہیں آپ اسے اتنا یوز نہ کریں وہ پوسٹ کو زیادہ پسند کرتے ہیں اچھا اب گیٹ اور پوسٹ میں ڈفرنس کیا ہے اس کے بارے میں آج ہم بات نہیں کریں گے کسی اور دن موقع ملا تو بات کریں گے but it's not that important اس سے اگلا جو ایٹریبیوٹ ہے یعنی ایکشن کا that is quite important attribute جو ہوتا ہے اس کے سامنے آپ ایک یو آر ایل لکھتے ہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنا فارم فل کر لیتے ہیں تو عموماً ہر فارم میں ایک بٹن ہوتا ہے سبمٹ کا بٹن اس کو آپ دباتے ہیں تو جو آپ کا کمپیوٹر ہوتا ہے نا جس پہ آپ نے فارم فل کیا ہوتا ہے وہ فوراً ایک سرور سے رابطہ قائم کرتا ہے اور ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے نا جو آپ نے فارم میں دی وہ اس کو بھجوا دیتا ہے اچھا اس سرور پہ وہ کہاں بھجواتا ہے وہ ایک خاص پروگرام کے پاس بھجواتا ہے تو یہاں پہ اس پروگرام کا یو آر ایل لکھا جاتا ہے تو ایکشن کے سامنے کیا لکھا جاتا ہے ایکشن کے سامنے ایک یو آر ایل لکھا جاتا ہے اس پروگرام کا جس کو آپ نے اس فارم کی جتنی کلیکٹ انفارمیشن ہے وہ بھجوانی ہے وہ جو پروگرام جو کہ ویب سرور پہ پڑا ہوا ہے جس کے پاس فارم یہ ساری کی ساری انفارمیشن بھیجتا ہے اسے ہم سرور سائڈ اسکرپٹ کہتے ہیں یعنی ایسا اسکرپٹ جو کہ سرور پہ چل رہا ہو so what are server side these are programs which reside on web service ہوتا یہ ہے کہ آپ فارم فل کرتے ہیں بٹن دباتے ہیں تو فارم کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ اس کے پاس جاتی ہے یعنی ایک سرور سائڈ اسکرپٹ کے پاس چلی جاتی ہے سرور سائڈ اسکرپٹ کے پاس جو انفارمیشن پہنچتی ہے تو وہ اس انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے اور اس کے مطابق لیتا ہے اس کے مطابق ایکٹ کرتا ہے فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک آرڈر پلیس کیا ہے اس فارم کے ذریعے وہ آپ کو ایک میسج بھیجے گا کہ جی thank you for your order یہ آپ کو فلانی فلانی تاریخ کو مل جائے گا تو یہ ہے سرور سائڈ اسکرپٹ جہاں تک یونکس اور لینکس کے سرور کا تعلق ہے عموماً عموماً تو نہیں کہنا چاہیے اس میں اچھے خاصے سرور سائڈ اسکرپٹ جو ہے وہ سی جی آئی اسکرپٹس کہلاتے ہیں ونڈوز بیسڈ جو سروس ہوتے ہیں ان میں اچھے خاصے اسکرپٹ جو ہیں they are called A S P scripts اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ٹائپس ہیں لیکن these two are quite popular یعنی لینکس اور یونکس والے مشینس پہ سی جی آئی اسکرپٹس اور ونڈوز بیس مشینس پہ اے ایس پی اسکرپٹس تو جناب یہ تو ہم نے بات کی سرور سائڈ اسکرپٹ کی اور ہم واپس آ جاتے ہیں اپنے فارم پہ اس کے ہم کچھ بخیے ادھیڑتے ہیں یہ فارم جو ہے اس کا ہم نے یہ تو بتا دیا کہ شروع ہوتا ہے فارم کے ٹیگ سے ختم ہوتا ہے سلیش فارم کے ٹیگ سے بیچ میں کیا آتا ہے بیچ میں ڈسکرپشن آتی ہے اس کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں ان کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس فارم میں تین ایلیمنٹس تھے دو ٹیکس فیلڈ تھے اور اس کے علاوہ ایک بٹن بھی تھا جہاں تک ان ٹیکس فیلڈ کا تعلق ہے ان کا کوڈ جو ہے اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیراگراف کا ٹیگ ہے فرام ہے یہ تو عام سی چیز ہوگی اس کے بعد انٹرسٹنگ ٹیگ آتا ہے ان پٹ کا دس از اے نیو ٹیگ یہ آج سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا ان پٹ ٹیگ جو ہے اس پہ تین ایٹریبیوٹس ہیں ایک تو ٹائپ کا ایٹریبیوٹ ہے دوسرا نیم کا ہے تیسرا سائز کا ہے نیم تو یہ کہ یہاں سے جو ان پٹ آ رہی ہے اس کو ہم نے کیا نام دیا ہوا it could be any label type is equal to کا مطلب ہے کہ یہ جو پرٹیکولر ان پٹ فیلڈ ہے یہ ایک ٹیکسٹ فیلڈ ہے اور سائز اکول ٹو ففٹی کا مطلب ہے کہ اس کی چوڑائی اس کی وتھ جو ہے وہ ففٹی کیریکٹرس ہے سو so ان تین ایٹریبیوٹس کی وجہ سے ہم تین چیزیں بتا رہے ہیں ایک یہ کہ یہ ہے کیا یہ ایک فیلڈ ہے اس کا سائز کتنا ہے پچاس کیریکٹر اس کا نام کیا ہے اس کا نام ان دس پرٹیکولر فارم ہم نے رکھا ہوا ہے سینڈر وہ اس لیے ہم نے رکھا ہے کہ یہاں پہ سینڈر کا ای میل ایڈریس آنا ہے نیکسٹ چیز جو ہے وہ بھی پیراگراف سے شروع ہوتی ہے میسج عام سی ٹیکس میں جس طرح ہسٹری میں لکھتے ہیں اس کے بعد ایک اور ان پٹ کا ٹیگ آتا ہے اس دفعہ اس کی ٹائپ وہی ہے یعنی کہ اٹس اے ٹیکسٹ فیلڈ اس کا نام ذرا مختلف ہے کیونکہ یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ یوزر جو ہے اپنا میسج ٹائپ کرے تو اس کا نام ہم نے میسج رکھا ہوا ہے اس کا سائز وہی ہے تو یہ جو فارم اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے جو دو چیزیں ہیں ابھی تک ہم نے اس کا کوڈ آپ کو دکھایا ہے یعنی کہ جہاں پہ آپ نے فرام کا ای میل ایڈریس جانا ہے اور جہاں پہ آپ نے میسج ڈالنا ہے ان کو ہم نے ان پٹ انپٹ کے ذریعے اپنے ویب پیج میں ڈالا ہے اب بات رہے گی صرف ایک یعنی یہ بٹن کس طرح جائے گا یعنی اس بٹن کو ہم ایچ ٹی ایم ایل میں کس طرح لکھیں گے تو جناب اب آپ کو اس فارم کا بکیا حصہ نظر آ رہا ہوگا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ تین مختلف اسٹیٹمنٹس ہیں بٹن کے لیے تو ایک اسٹیٹمنٹ ضرور ہے اور جو تینوں میں سے آخری ہے that is the statement for the button لیکن باقی دو جو ہیں they are important as well وہ آپ کو ویب پیج پہ نظر تو نہیں آ رہی کیونکہ اگر آپ ان کی ٹائپ دیکھیں وہاں کیا لکھا ہے جی ہاں وہ ہے ہڈن یعنی ان اسٹیٹمنٹس کے ذریعے ہم اس فارم کے اندر کچھ انفارمیشن ڈال رہے ہیں جو یوزر کو نظر نہیں آ رہی لیکن ہم چاہتے ہیں جب یہ فارم سبمٹ ہو تو یہ والی انفارمیشن سرور کے پاس ضرور جائے تو یہ انفارمیشن کیا ہے پہلا پیس آف انفارمیشن تو یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سرور کے پاس یہ ضرور جائے کہ یہ جو میسج ہے اس کا ریسیور کون ہوگا یہ کس کے پاس جائے گا تو وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویلو کے طور پہ میں نے اپنا ای میل ایڈریس لکھا ہوا ہے دوسرا جو ہے دوسرا ہڈن فیلڈ جو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نام میں رکھا ہے سبجیکٹ اور سبجیکٹ کو میں نے ویلو بھی دی ہوئی ہے ای میل فرام دا فارم میں چاہتا ہوں کہ جب میرے پاس یہ ای میل آئے اس ویب پیج کے ذریعے تو اس کا ایک خاص سبجیکٹ ہے وہ سبجیکٹ میں نے ڈیفائن کر دیے وہ سبجیکٹ میں نے یوزر کو نہیں بتایا لیکن میں نے یہاں پہ ڈیفائن کر دیے تاکہ جب وہ میرے پاس آئے تو مجھے پتا لگ جائے کہ یہ کہاں سے آیا آخری اسٹیٹمنٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے input type is equal submit type is equal submit کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان پٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے جب یہ ویب پیج پہ نظر آئے گی تو آپ کو ایک بٹن نظر آئے گا اور اس اس کی ٹائپ کیا ہوگی اٹس کال سبمٹ بٹن کا نام ہم نے رکھ دیا ہے سینڈ ای میل اور اس کی ویلو بھی ہم نے رکھ دی یعنی send email to me value سے مراد وہ ٹیکسٹ ہے جو کہ بٹن نظر آ رہی ہے اگر آپ اس فارم کو غور سے دیکھیں تو اس بٹن کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے سینڈ ای میل ٹو می تو یہ ویب براؤزر کو کس طرح پتا لگا کہ یہاں پہ یہ ٹیکسٹ ڈسپلے کرنی ہے اس کو ایسے پتا لگا کہ میں نے ویلو کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ سینڈ ای میل ٹو می تو اس فارم میں اس کا جو انٹریکٹو حصہ ہے اس میں پانچ چیزیں ہیں تین تو ویزبل ہے اور دو ہڈن ہے جو ویزبل چیزیں ہیں وہ دو فیلڈ ہیں ایک تو فارم کا فیلڈ ہے دوسرا میسج کا فیلڈ ہے اور تیسری چیز جو ہے وہ سینڈ ای میل ٹو می کا بٹن ہے باقی دو جو ہڈن فیلڈ ہیں ایک میں میرا ای میل ایڈریس ہے اور دوسرے میں میسج کا سبجیکٹ میں نے اسے بتایا ہوا ہے تو ان سب چیزوں کو ملا کے پلس دا فارم ٹیکس ہمارا ایک انٹریکٹو فارم بنتا ہے اچھا آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ اس فارم کو سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم نے اس میں صرف دو فیلڈز رکھے ہوئے تھے بکیا دو فیلڈ جو ہیں یعنی کہ ریسیور کے اور سبجیکٹ کے وہ میں نے یوزر سے چھپا کے رکھے تھے تھے یوزر بیچارہ کنفیوز نہ ہو جائے اب فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک پڑھا لکھا سمجھدار سا یوزر آ جاتا ہے اس کو ہم زیادہ فیلڈز دکھا سکتے ہیں زیادہ فیلڈز دیکھ کے زیادہ کنفیوز نہیں ہوگا تو ہم اس کو اجازت دیتے ہیں کہ جناب نہ صرف آپ فرام والے حصے میں اپنا ای میل ایڈریس ڈال سکتے ہیں نہ صرف آپ میسج ٹائپ کر سکتے ہیں بلکہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ ٹو والے حصے میں کوئی ای میل ایڈریس ڈال دیں ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ سبجیکٹ میں بھی آپ جو مرضی ڈال دیں اگر آپ ایسا کریں تو فارم کی جو صورتحال بنتی ہے وہ اس وقت آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ میں نے جو سینڈ کا بٹن تھا اس کا چھوٹا سا جو میسج ہے اس کو بھی چینج کر دیا کیونکہ اس سے پہلے میسج تھا سینڈ ای میل ٹو می اب میں نے کر دیا سینڈ ای میل کیونکہ اس فارم کے ذریعے آپ کسی کو بھی ای میل سینڈ کر سکتے ہیں اس سے پہلے اٹ واز فکسڈ کہ کس کے پاس ای میل جائے گی لیکن یہاں پہ ہم نے وہ اجازت دے دی ہے ایک چیز اس فارم کے بارے میں اگر آپ نوٹ کریں بڑا عجیب سا لگ رہا ہے چیزیں بڑی مس الائنڈ سی ہیں اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اب کیسا لگ رہا ہے nice and aligned looks code یہ میں نے کیسے کیا اس کا کوڈ میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا لیکن آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اس کو میں نے ایک ٹیبل کی مدد سے کیا میں نے کیا یہ ہے کہ اس فارم کے جتنے بھی ایلیمنٹس تھے اس کو میں نے ٹیبلز کے مختلف سیلز میں ڈال دیا جو فارم کے لیبل تھے نا یعنی فرام ٹو سبجیکٹ میسج اس کو میں نے ایک کالم میں ڈالا ایک کالم کے مختلف سیلز میں اور جو فیلڈ تھے اس کو میں نے ایک ٹیبل جو ہے اس کے دوسرے کالم میں ڈالا ہے اس دوسرے کالم کے مختلف سیلز میں نا اٹ لکس مچ بیٹر نہ صرف یہ بلکہ میں نے جو سینڈ ای میل کا بٹن تھا اس کو بھی میں نے الائن رائٹ کر دیا لکس ویری نائس اس کو مزید امپروو کرنا چاہیں تو ہم کیا کریں گے ایک چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ دیکھیں میسج کے لیے بڑی تھوڑی سی ہم نے جگہ دی اسے ففٹی کیریکٹر کی اتنے میں کیا میسج آئے گا تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ میسج والی ونڈو کو ذرا بڑا کر سکیں اس وقت جو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ کو میسج والا ایریا ذرا بڑا ہو کے نظر آ رہا ہوگا اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میسج والے ایریا کو ہم نے بڑا کس طرح کیا ہے جناب جہاں تک وہ ان پٹ والا ٹیگ تھا نا اس کی مدد سے صرف ایک لائن کی ہی ان پٹ فیلڈ بنتی ہے اگر آپ نے ایک لائن میں ٹیکس لینی ہے تو وہ ان پٹ والا ٹیگ صحیح تھا اگر آپ نے ریکٹینگولر ایریا سے ٹیکس لینی ہے اس کے لیے آپ کو ایک مختلف ٹیگ یوز کرنا پڑتا ہے جو اس آپ کو اسکرین نظر آ رہا ہے وہ ہے ٹیکسٹ ایریا کا ٹیگ جو ٹیکسٹ ایریا کا ٹیگ میں نے ابھی جو فارم دکھایا اس میں یوز کیا تھا اس میں تین ایٹریبیوٹس تھے ایک تو نیم کا یعنی اس ٹیکسٹ ایریا کا ہم نے لیبل کیا رکھا ہوا ہے دوسرے ایک ہم نے اسے بتایا ہے کہ اس ٹیکسٹ ایریا میں کتنے کیریکٹرس آ سکتے ہیں اس کی ورتھ کتنی ہے تو ہم یہ کالمس والا جو ہے نا ایٹریبیوٹ اس کے ذریعے وہ بتا رہے ہیں اور یہ کہ اس میں روز کتنی ہے یعنی اس میں کتنی ٹیکسٹ کی لائنیں لکھی جا سکتی ہیں تو ہم نے بتایا کہ جناب وہ چھ تو ٹیکسٹ ایریا کے تین ایٹریبیوٹس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ میں نے یوز کر کے یہ والا فارم بنایا تھا اب ایک اور ویریشن ٹرائی کرتے ہیں اس میں جو فارم نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں فرام والے ایریا میں چھوٹا سا ایک میسج لکھا ہوا ہے جو ہی یوزر اس پیج کو دیکھتا ہے جو ہی یوزر اس پیج کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے تو یہ تھوڑا سا جو ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے your email address goes here خود بخود اس ایریا میں آ جاتی ہے یعنی یہ ایک لحاظ سے ایک ڈیفالٹ ویلیو ہم نے اس فیلڈ کو اسائن کی ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ایچ ٹی ایم ایل میں ہم اسے کس طرح کرتے ہیں بڑا آسان طریقہ ہے باقی ساری چیزیں آپ ویسے ہی رکھیں بس ایک چیز کر دیں کہ ایک ویلیو کا ایٹریبیوٹ جو ہے نا وہ اس میں شامل کر دیں اور اس میں لکھ دیں جو بھی آپ ڈیفالٹ ٹیکسٹ دکھانا چاہتے ہیں ہوگا یہ جو آپ کا یوزر ہے جب اس ویب پیج کو دیکھے گا تو اس کو یہ چیزیں نظر آئیں گی وہ پھر کرے گا کہ ان کو صاف کر دے گا اور اس کی بجائے اپنا ای میل ایڈریس وہاں پہ ٹائپ کر دے گا تو یہ جو ویلو کے اندر ہمیں تھوڑی سی ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے اس کی مدد سے ہم ایک لحاظ سے یوزر کو گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں میں نے تو صرف ایک ٹیکسٹ فیلڈ میں یہ ڈیفالٹ ویلو ہے لیکن باقی ٹیکسٹ فیلڈ میں بھی یہ ڈیفالٹ ویلو آپ ڈال سکتے ہیں اب جناب یہ جو ہمارا ننا سا سمپل سا سادہ سا فارم ہم نے بنایا اس میں جو ٹیگز یوزڈ ہوئے ہیں ان کا ہم تھوڑا سا ریویو کرنا چاہیں گے سب سے پہلے تو وہ جو آؤٹر ٹیگ ہے فارم والا ٹیگ اس کے ہم نے تین ایٹریبیوٹس دیکھے پہلا ایٹریبیوٹ ہے نیم کا یعنی اس فارم کا ہم نے لیبل کیا رکھا ہے اس کا نام کیا رکھا ہے دوسرا یہ کہ یہ فارم جو ہے جب انفارمیشن بھیجے گا تو کس میتھڈ سے بھیجے گا گیٹ سے یا پوسٹ سے ہم نے اس میں سے پوسٹ سلیکٹ کیا تھا اور آخری یہ کہ ایکشن کیا ہوگا یعنی یہ جب بھیجے گا تو کس یو آر ایل پہ بھیجے گا تو ایکشن کے ذریعے ہم یہ بتاتے ہیں فارم کو کہ بھائی جب سارا آپ کے پاس سامان آ جائے سارے کی ساری پٹس آ جائے اور یوزر سبمٹ کا بٹن دبا دے تو تم نے سارا ساری کی ساری انفارمیشن کو کہاں پہ بھیجنا ہے اس یو آر ایل پہ جو پروگرام ریزائڈ کرتا ہے اس کے پاس بھیجنا ہے اس کے بعد یعنی ان ایٹریبیوٹس کے بعد آپ کا فارم جو ہے اس میں فارم کے ایلیمنٹس آتے ہیں اور پھر یہ فارم کے کلوز ٹیگ سے آپ فارم کو کلوز کر دیتے ہیں تو یہ تو پہلا ٹیگ تھا جو کسی بھی فارم میں ہوتا ہے سو so اس کے اندر پھر کیا جاتا ہے اس کے اندر مختلف طرح کے فارم کے ایلیمنٹ ہیں ان میں سے پہلا ایلیمنٹ جو ہم نے دیکھا وہ single line text input field یہ والا فیلڈ اگر آپ اپنے فارم میں چاہیں تو آپ بات شروع کرتے ہیں ان پٹ ٹیگ سے ان پٹ ٹیگ جو ہوتا ہے اس کے پانچ ایٹریبیوٹس کی ہم بات کرنا چاہیں گے پہلا ایٹریبیوٹ جو ہے وہ تو ہے اس کی ٹائپ کا تو type single line input field کے لیے جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹیکسٹ اگر آپ ٹائپ ٹیکسٹ لکھیں گے تو ویب براؤزر کو فوراً پتہ لگ جائے کہ یہاں میں نے ایک single line input field دکھانا ہے اور اس کا سائز کیا ہوگا اس کا سائز جو ہے وہ سائز ایٹریبیوٹ کے ذریعے پتا لگتا ہے ایک اور ایٹریبیوٹ جو ہوتا ہے وہ میکس لینتھ کا ہوتا ہے it's important to find out کہ what's a difference between the size attribute and the max length attribute size attribute وہ ہوتا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے یعنی جو ایک, ایک لحاظ سے ایک ونڈو سی میں آپ کو کچھ ٹیکس نظر آتی ہے میکس لینتھ ہوتی ہے کہ وہ جو اسٹرنگ ہے اس کے اندر جو اسٹرنگ ہے اس کی ٹوٹل لینتھ کتنی ہے سو so سائز جو ہے نا ایک لحاظ سے ایک ونڈو ہوتی ہے آن اے لانگر اسٹرنگ عموماً سائز جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے میکس لینتھ سے تو آپ یہ کر سکتے ہیں آپ کا سائز از 10 اور میکس لینتھ از 50 یعنی بیک وقت آپ کو صرف 10 کیریکٹرز نظر آئیں گے لیکن اگر آپ چاہیں تو وہاں پہ 50 کیریکٹرز انٹر کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے سب کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ذرا اسکرول کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ایک اور ایٹریبیوٹ جو ہے وہ نیم کا ہے جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس ان پٹ فیلڈ کا نام کیا ہے اس کا لیبل کیا ہے اور آخری جو ہے وہ ہے ویلیو کا ایٹریبیوٹ یعنی جس کی مدد سے ہم ویب براؤزر کو یہ بتاتے ہیں کہ ڈیفالٹ انیشل ویلو جو آپ نے ڈسپلے کرنی ہے وہ کیا ہوگی نیکسٹ جو فیلڈ ہے جس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہیں گے وہ ہے the hidden input field بڑا انٹرسٹنگ فیلڈ یعنی یہ نظر نہیں آتا اس کے تین ہی ایٹریبیوٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو ٹائپ کا ایٹریبیوٹ ہے یعنی اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کس ٹائپ کا ہے تو اس کی ٹائپ ہوتی ہے ہڈن آلویز دوسرا نام ہے یعنی لیبل اس فیلڈ کا کیا ہے اور آخری یہ کہ اس ہڈن فیلڈ کی ویلیو کیا ہے یہ بھی آپ اس کے ایک ایٹریبیوٹ کی مدد سے بتا سکتے ہیں ایک اور جو ہم نے دیکھا وہ تھا بٹن یعنی سبمٹ بٹن سبمٹ بٹن جو ہوتا ہے یہ بھی ان پٹ ٹیگ کے ذریعے ہی ہم کسی ویب پیج پہ انٹر کرتے ہیں اس میں تین ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے ٹائپ کا اگر اس کے سامنے سبمٹ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے دس از اے سبمٹ بٹن یعنی جب میں اسے دباؤں تو ہم done with the form form کے اندر جتنا ڈیٹا ہے اس کو پکڑ کے آپ بھیج دیں دوسرا ایٹریبیوٹ جو اس کا ہے وہ نیم کا ہے جس سے ہم اس بٹن کا نام یا اس کا کوئی لیبل رکھتے ہیں اور آخری ویلیو کا ہے ویلیو میں اگر اس ایٹریبیوٹ میں جو چیز ہم ڈالیں گے وہ بٹن کے اوپر ڈسپلے نظر آئے گی تو یہ تو ہو گیا سبمٹ بٹن ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی وہ تھی multi line text input area اس کا جو ٹیگ ہے وہ ہے ٹیکسٹ ایریا کا اس کے تین ایٹریبیوٹ ہم نے دیکھے ایک تو تھا نیم کا ایٹریبیوٹ جسے ہم بتاتے ہیں کہ ایریا کا ہم نے نام کیا رکھا ہوا ہے دوسرا تھا کالمس کا یعنی ہم بتاتے ہیں کہ ایریا کی وتھ کتنی ہوگی ان کیریکٹر پچاس ساٹھ کتنے کیریکٹر ایک لائن میں نظر آ سکتے ہیں اور تیسرا جو ایٹریبیوٹ تھا وہ تھا روز کا یعنی اس میں ٹوٹل لائنیں کتنی ڈسپلے ہو سکتی ہیں جو ہم نے ایگزامپل ابھی دیکھی تھی اس میں چھ لائنیں ڈسپلے ہو رہی تھی ٹیکسٹ ایریا کا جو ٹیگ ہے یہ اٹس اے پیڈ ٹیگ یعنی اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک تو ٹیکسٹ ایریا کا دوسرا سلیش ٹیکسٹ ایریا کا ان دونوں ٹیکس کے درمیان اسپیئر کے بیچ میں کیا آتا ہے وہ انیشل ڈیفالٹ ویلو آتی ہے یعنی ان دونوں ٹیکس کے بیچ میں جو چیز آپ لکھ دیں گے وہ شروع میں اس ٹیکسٹ ایریا میں نظر آئے گی اور یوزر کے پاس اس کے بعد اجازت ہوگی کہ اس کو صاف کر کے ادھر کچھ بھی ڈال سکتا ہے اس کو ڈیلیٹ کر کے اس کی جگہ کچھ بھی وہ ٹائپ کر سکتا ہے تو جناب یہ تو ریویو ہو گیا ریویو ان چیزوں کا جو اب تک ہم نے ڈسکس کی ان ٹیگس کا جو کہ فارمز میں آتے ہیں اور ان کے مختلف جو ایسوسیٹ ایٹریبیوٹس ہیں اس کے بارے میں ہماری ڈسکشن جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اس کے علاوہ یعنی جو ٹیگز ابھی تک ہم نے جن کے بارے میں ڈسکشن کیے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے ٹیگ ہوتے ہیں جو کہ مختلف فارمز میں پائے جاتے ہیں اور جو خاصے یوزفل ہوتے ہیں تو اب ہم یہ کریں گے اب اب ہم ان ٹیگس کی بات کریں گے جو ابھی تک ہم نے یوز نہیں کیے ہم نے تو وہی ابھی تک ٹیگز یوز کیے ہیں نا جن کی ہمیں ضرورت تھی اپنے سادہ سے سمپل سے فارم کو بنانے کے لیے اب ہم تھوڑے سے مزید فارم کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے ابھی تک ہم نے بات کی ہے ہڈن فیلڈس کی ابھی تک ہم نے بات کی ہے سبمٹ بٹن کی ٹیکسٹ ایریا کی اس کے علاوہ سنگل لائن ان پٹ کی اب ہم ذرا مزید تھوڑے سے ایڈوانسڈ جو ایلیمنٹس ہیں ان کے بارے میں کچھ ڈسکشن کریں گے سب سے پہلے تو دیکھیے آپ کی اسکرین پہ ایک لاگ ان پیج نظر آ رہا ہے اس کا جو پہلا فیلڈ ہے وہ تو بڑا سادہ سا ہے لیکن دوسرا فیلڈ ذرا انٹرسٹنگ ہے اس فیلڈ میں no matter what you type آپ کو بس اسٹار سے نظر آئیں گے اس میں اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ یہاں پہ آپ ایک پاسورڈ انٹر کر رہے ہیں وومن جب بھی آپ پاس انٹر کرتے ہیں you do buddy sitting next you or around you can watch and memorize that password تو جب بھی پاسورڈ انٹر کیا جاتا ہے تو اس کے اصل کیریکٹر نہیں ڈسپلے کیے جاتے بلکہ اسٹارس ڈسپلے کیے جاتے ہیں تو ایچ ٹی ایم ایل کے فارم میں ہے کہ وہ کو اس طریقے سے ایکسپٹ کر سکے تو یہ ان پٹ فیلڈ جو ہے اس کو اگر آپ نے ویب پیج میں ڈالنا چاہیں ویب پیج کے اندر جو فارم ہے اس کے ایز اے ایلیمنٹ یوز کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ ٹیگ جو ہے وہ ان پٹ کا ہی کریں گے لیکن اب ٹائپ ذرا مختلف ہو جائے گی اب اس کی ٹائپ کیا ہوگی پاسورڈ اس کا نام وہی ریگولر جس کا نام ہوتا ہے سائز یعنی کہ وتھ اینڈ لینتھ بھی اس کی ڈیفائن کر سکتے ہیں اور اس کی انیشل ویلو بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں لیکن کی چیز یہ ہے کہ اس کی ٹائپ مختلف ہے اس کی ٹائپ جو ہے پاس ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ don't display what is entered just display those ایک اور لاگ ان پیج آپ کو دکھاتے ہیں اس میں یوزر نیم پاسورڈ تو ہے ہی لیکن ایک اور چیز بھی یہاں لکھی ہوئی ہے یہ بٹن کے اوپر آپ کو ایک چھوٹا سا ڈبا نظر آ رہا ہے دس از چیک باکس اگر میں اس چیک باکس پہ جا کے کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ چھوٹا سا ایک چیک آ جاتا ہے اگر اس میں چیک ہوتا اور میں سے کلک کرتا تو وہ چیک ختم ہو جاتا یہ بھی یعنی چیک باکس جو ہے یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے جو ایچ ٹی ایم ایل کے فارمس میں یوز کیا جاتا ہے فرض کریں آپ ایچ ٹی ایم ایل کا ایک فارم ڈیزائن کر رہے ہیں اس میں آپ ایک چیک باکس ڈالنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہوگا اس کا طریقہ بڑا سادہ سا ہے کہ آپ یوز کریں گے دا ان پٹ دوبارہ وہی ان پٹ آ گیا لیکن اس کی ٹائپ کیا ہوگی اس کی ٹائپ ہوگی چیک باکس تو ٹیگ تو وہی ہے لیکن یہ ایٹریبیوٹ جو ٹائپ والا ہے اس کی مدد سے ہم بتا رہے ہیں براؤزر کو کہ جناب یہ چیک باکس آپ نے یہاں پہ ڈسپلے کرنا ہے اس کا ایک نیم ہے جو کہ چیک باکس کا لیبل بن جاتا ہے اس کی ایک ویلیو ہے اس کی ویلیو یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب اس کو چیک کر دیتے ہیں تو اس ویلیو کی مدد سے وہ چیک ڈیٹا جو ہے وہ فارم کے اندر ایک لحاظ سے انٹر ہوتا ہے اور اس میں ایک اور ایٹریبیوٹ ہے چیکڈ اس کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اکول ٹو کچھ نہیں لکھا ہوا اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے عموماً چیک باکس جو ہوتے ہیں ان کی ڈیفالٹ ویلو ہوتی ہے ان چیکڈ یعنی اس میں وہ چیک نہیں لگا ہوتا لیکن اگر آپ چاہیں تو اسے چینج بھی کر سکتے ہیں یعنی جب یوزر اس پیج کو کھولے اور اس کو ایک چیک باکس نظر آئے وہ آلریڈی چیکڈ ہو آپ اسے کیسے کریں گے وہ آپ ایسے کریں گے کہ جو آپ کا ان پٹ کا ٹیگ ہوگا اس میں آپ یہ ایٹریبیوٹ ڈال دیں گے چیکڈ تو اس طرح اس چیکڈ ایٹریبیوٹ کے ذریعے آپ ڈیفالٹ کو ایک لحاظ سے چینج کر رہے ہیں ایک اور لاگ ان پیج آپ کو دکھاتے ہیں اس میں خاص فیچر یہ ہے کہ نہ صرف یوزر نیم موجود ہے نہ صرف پاسورڈ موجود ہے بلکہ آپ لاگ ان کرنے سے پہلے کمپیوٹر کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کہاں سے لاگ ان کر رہے ہیں آپ اپنے گھر سے لاگ ان کر رہے ہیں اپنے آفس سے یا پھر یونیورسٹی سے لاگ ان کر رہے ہیں اور یہ بھی دیکھیے کہ اس میں یہ یہ سائڈ پہ کچھ بٹن سے نظر آ رہے ہیں these are call radio buttons ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جو تین ریڈیو بٹن ہیں ان میں سے بیک وقت صرف ایک ہی چیک کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹی والا آلریڈی وہ چیک ہے یعنی وہ کلکڈ ہے آلریڈی سلیکٹڈ ہے تو یہ فارم کا ایلیمنٹ کہلاتا ہے ریڈیو بٹن تو اس وقت ہم نے یہاں پہ تین ریڈیو بٹن ڈسپلے کیے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک سلیکٹڈ ہے ایک چیکڈ ہے دیکھتے ہیں کہ ایچ ٹی ایم ایل میں اسے ہم کس طرح لکھیں گے بڑا سادہ طریقہ ہے پھر وہی آپ ان پٹ کا ٹیگ یوز کرتے ہیں اور اس کی ٹائپ کیا ہوگی اس کی ٹائپ ہوگی ریڈیو پھر نام آتا ہے یعنی name is equal to radio button name یعنی اس اس بٹن کا آپ نے لیبل کیا رکھا ہوا ہے کس نام سے آپ اسے پکارتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ویلیو بھی وہی جس طرح چیک باکس کے لیے تھی اور اس میں بھی وہ چیک باکس کی طرح چیکڈ والا ایک ایٹریبیوٹ ہے یعنی اگر آپ چاہیں تو کسی ایک ریڈیو بٹن کے سامنے یہ لکھ دیں تو وہ سلیکٹڈ آتا ہے وہ یعنی ایک لحاظ سے ڈیفالٹ میں ہی سلیکٹ آتا ہے عموماً اگر آپ ریڈیو بٹن کو ڈسپلے کرتے ہیں تو دے آر آل چیکڈ ان میں سے کوئی سلیکٹڈ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ یہ ایٹریبیوٹ یوز کریں کسی ایک ریڈیو بٹن کے ساتھ تو وہ چیکڈ فارم میں آپ کو نظر آئے گا یعنی وہ سلیکٹڈ فارم میں آپ کو نظر آئے گا ایک سوال بتائیں کہ ہم نے چیک باکس بھی دیکھا ہم نے ریڈیو بٹن بھی دیکھے ان میں فرق کیا ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو تین ریڈیو بٹنز دکھائے ہوئے تھے اس کی بجائے میں نے تین چیک باکس کیوں نہیں یوز کیے کیا وجہ ہے اس کی ایسی سچویشن میں جب آپ نے ان تینوں میں سے صرف ایک چیز سلیکٹ کرنی تھی آپ نے ریڈیو بٹن یوز کیے آپ نے چیک باکس کیوں نہیں یوز کیے تو جب اس کی وجہ بڑی سادی سی ہے ریڈیو بٹنس کی خصوصیت یہ ہے کہ بیک وقت ان میں صرف ایک ہی سلیکٹ ہو سکتا ہے اگر آپ ایک سلیکٹ کر کے دوسرا سلیکٹ کرنا چاہیں گے تو پہلے والا انسلیکٹ ہو جاتا ہے چیک میں ایسا نہیں ہے چیک باکس میں آپ چاہیں اگر آپ تین چیک باکس ہو آپ بیک وقت تینوں کو سلیکٹ کر سکتے ہیں تینوں کو انسلیکٹ کر سکتے ہیں سو ریڈیو بٹنس میں خصوصیت یہ ہے کہ only one out of no matter how many you could be selected at a time تو اگر آپ نے بہت ساری چوائسیز میں سے صرف ایک چوائس کرنی ہے you use radio button form لیکن if if you you are multiple choices to your user تب آپ چیک باکسز یوز کر سکتے ہیں ایک اور جناب ایک اور لاگ ان اسکرین دیکھیے اس لاگ ان اسکرین میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے چیک باکسز بھی یوز نہیں کیے نہ ہی ہم نے ریڈیو بٹن یوز کیے بلکہ ہم نے ایک ڈراپ ڈاؤن لسٹ یوز کی ہے آپ کرتے یہ ہے کہ اس لسٹ میں سے کسی ایک چیز کو سلیکٹ کر لیتے ہیں پھر لاگ مین والا بٹن دباتے ہیں how do you implement that in web page طریقہ بڑا سادہ سا ہے آپ اس کے لیے سلیکٹ کا ٹیگ یوز کرتے ہیں یعنی selecting from a drop down list if you want to do that اس کے لیے آپ سلیکٹ کا ٹیگ یوز کرتے ہیں اور اس کے ایٹریبیوٹ جو ہیں وہ تین ہیں ایک تو ہے نام والا ایٹریبیوٹ کہ آپ نے لسٹ کو نام کیا دیا ہوا اور دوسرے یہ سائز دیکھیں نا ایک لسٹ میں پچاس چیزیں ہو سکتی ہیں ان میں سے بیک وقت آپ کتنی ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں عموماً لوگ صرف ایک ہی ڈسپلے کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کہیں گے سائز اکول ون لیکن بیک وقت اگر آپ پانچ ڈسپلے کرنا چاہیں گے آپ کہیں گے سائز اکول ٹو فائیو تیسرا ایٹریبیوٹ جو ہے وہ ہے ملٹیپل اگر آپ نے یہ ملٹیپل والا ایٹریبیوٹ لکھا ہو تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ the user is allowed to select multiple values عموماً ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں ہوتا ہے کہ ایک وقت میں بس آپ ایک ویلو سلیکٹ کر سکتے ہیں مثلاً یہ جو تھا نا ہوم آفس یونیورسٹی والا جس میں صرف یونیورسٹی والا سلیکٹ کر سکتے تھے اگر کوئی اور سلیکٹ کرنا چاہے تو یونیورسٹی انسلیکٹ ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے ملٹیپل والا ایٹریبیوٹ دیا ہوا ہے تو اب آپ چاہیں تو ان تین میں سے کسی دو کو چاہے تینوں کو سلیکٹ کر سکیں جو ہم نے ابھی آپ کو لاگ ان فارم دکھایا اس میں تو ہم ایسا نہیں کرنا چاہیں گے اس میں تو ہم چاہیں گے کہ ملٹیپل نہ ہو کیونکہ وی وانٹ ٹو نو کہ آپ کہاں سے لاگ ان کر رہے ہیں آپ بیک وقت ہوم اور آفس میں لاگ ان نہیں کریں گے نا آپ ایک جگہ سے ہی کریں گے لیکن بعض اپلیکیشن ایسی ہوتی ہیں جس میں یہ ملٹیپل سلیکشن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ یہ ایٹریبیوٹ یوز کر سکتے ہیں یہ سلیکٹ والا جو ٹیگ ہے اس میں پھر ملٹیپل ٹیگس بھی آتے ہیں آپ سلیکٹ سے شروع کرتے ہیں اور سلیش سلیکٹ سے بند کرتے ہیں لیکن بیچ میں آپ کچھ آپشن دیتے ہیں یعنی آپ کی لسٹ میں جو آپ نے چیزیں دکھانی ہے ان کو آپ آپشن ٹیگ کی مدد سے ڈسپلے کرتے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ text one text two text three جو لکھا ہوا ہے یہ تو وہ ٹیکسٹ ہے جو کہ آپ کو لسٹ میں نظر آتی ہے لیکن یہ value one value two value three جو ہے یہ پتا کیا چیز ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو کہ فارم پاس آن کرے گا server text two text three یہ والا ڈیٹا نہیں جائے گا سرور کے پاس بلکہ value one value two value three یہ والا ڈیٹا سرور کے پاس جائے گا یہاں پہ میں نے صرف تین آپشن ڈسپلے کیے ہیں لیکن آپ چاہیں تو یہاں پہ پچاس بھی ڈال سکتے ہیں ساٹھ بھی ڈال سکتے ہیں اینی نمبر از الاؤڈ اب جناب ہم لاگ ان اسکرینیں چھوڑ کے ایک اور اسکرین آپ کو دکھاتے ہیں یہ اسکرین شاید آپ نے پہلے بھی دیکھی ہو یہ ہمارا فائل اپلوڈ پیج ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فیلڈ ہے دو بٹنز ہیں ایک براؤز کا بٹن اور دوسرا اپلوڈ کا بٹن دیکھتے ہیں کہ اس کا code H T M L میں کس طرح لکھا جاتا ہے کوڈ کی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس پرٹیکولر اسٹرکچر کا اس پرٹیکولر سیٹ اپ کا ایک خاص مقصد ہے یہ فائل اپلوڈ والا جو ہم نے سیگمنٹ ابھی آپ کو دکھایا جو اسکرین ابھی دکھائی یہ ایک خاص مقصد کے لیے بنتا ہے یہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ آپ یوزر کو کہہ رہے ہیں کہ جناب اپنے کمپیوٹر میں کسی فائل کا نام یہاں پہ لکھ دیں اپلوڈ کا بٹن دبا دیں تو وہ جو فائل ہے اس کو سرور اپنے پاس کھینچ لے گا سو یہ جو فائل اپلوڈ والے پیج میں آپ کو دکھایا تھا اس کا یہی مقصد تھا so that the user can upload a file to the server اس میں ہم دیکھا تھا کہ ایک تو اپلوڈ کا بٹن تھا لیکن براؤز کا بٹن بھی تھا براؤز کا بٹن اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتا کہ جو فائل آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کہاں ہے تو آپ براؤز کا بٹن دبائیں گے تو اس بٹن کی مدد سے ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ایک لحاظ سے فائر ہوگی جس کی مدد سے آپ اس کو تلاش کر سکیں گے جو فائل آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ اس فائل کے لیے آپ براؤز کر سکیں گے اپنے کمپیوٹر میں جہاں تک اس پرٹیکولر کیبلٹی کے ٹیگ کا تعلق ہے تو اس کے لیے ٹیگ جو یوز ہوتا ہے وہ ان پٹ کا ہی ٹیگ یوز ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ٹائپ اس کی ہوگی فائل اگر ان پٹ کا ٹیگ ہے اور اس کی ٹائپ فائل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فائل اپلوڈ والا اسٹرکچر یوزر کو دکھانا چاہتے ہیں اس میں نیم ہے اس میں ویلو ہے اور اس میں اینک ٹائپ بھی ہے ویلو کیا ہے ویلو وہ فائل کا نام ہے جو آپ سلیکٹ کریں گے جو پھر بعد میں اپلوڈ ہوگی ٹائپ ذرا اس کے بارے میں اتنی میں ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو فائل ہے اس کی انکوڈنگ ٹائپ کیا ہوگی اس کے بارے میں کسی فیوچر لیکچر میں شاید ہم آپ سے بات کریں لیکن اب آپ کو پتا لگ گیا کہ اگر آپ فارم میں یہ کیپبلٹی ڈالنا چاہتے ہیں کہ یوزر اپنے کمپیوٹر سے کوئی فائل لے کے سرور اپلوڈ کرنا چاہے اس کو کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ان پٹ والا ٹیگ یوز کریں گے لیکن ود دا فائل ٹائپ آخری ایلیمنٹ جس کے بارے میں آج ہم ڈسکشن کریں گے وہ ہے دا ریسٹ بٹن دیکھیے آپ نے ایک فارم بڑا سا فل کر لیا پھر آپ کہتے ہیں یہ سب گاربیج ہے میں سب کو صاف کرنا چاہتا ہوں اس کا ایک تو طریقہ ہے کہ آپ ہر جگہ جائیں اس کو صاف کریں ایک طریقہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے فارم میں ریسٹ کا بٹن ڈال دیتے ہیں تو اگر یوزر ریسٹ کا بٹن دباتا ہے تو سارے کے سارے فیلڈ جو ہوتے ہیں نا وہ صاف ہو جاتے ہیں صاف نہیں ہوتے بلکہ اس میں ان کی ڈیفالٹ ویلوز آ جاتی ہیں تو ریسٹ کا button it is quite useful اس بٹن کے صرف دو ہی ایٹریبیوٹس ہیں ایک تو ٹائپ ٹائپ ظاہر ہے ہے اس کی دوسرے ڈسپلے ٹیکسٹ یعنی جو ریسٹ والا بٹن ہے اس پہ ٹیکسٹ کیا نظر آنی چاہیے عموماً تو وہ ٹیکسٹ ریسٹ ہی ہوتی ہے لیکن آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں جس طرح اگر آپ اس اسکرین پہ دیکھیں تو میں نے اس بٹن میں ڈالا ہوا ہے ریسٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈز میں میں نے کچھ نہ کچھ ٹیکسٹ ڈالی ہوئی ہے جو ہی میں ریسٹ والے بٹن کو دباؤں گا وہ سب صاف ہو جائیں گی وہ سب صاف ہو جائیں گی اور اگر ان میں سے کسی فیلڈ میں کوئی ڈیفالٹ ویلیو ہے تو وہ ڈسپلے ہونا شروع ہو جائے گی کچھ عرصہ پہلے جب میں نے ایسا ہی فارم آپ کو دکھایا تھا تو اس میں فرام والے جگہ میں کچھ ڈیفالٹ ٹیکسٹ آیا کرتی تھی تو جو ہی میں ریسٹ کا بٹن دباؤں گا وہ ٹیکسٹ جو اس وقت نظر آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ ڈیفالٹ ٹیکسٹ وہاں پہ ڈسپلے ہونا شروع ہو جائے گی تو جناب that ends the elements of form that we want to discuss today. جو ایلیمنٹس آج ہم ڈسکس کرنا چاہتے تھے جو کہ کسی فارم میں پائے جا سکتے ہیں ریسیٹ بٹن کے ساتھ ہم اس ڈسکشن کو ریپ اپ کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں آپ کی نیکسٹ اسائنمنٹ کی یعنی اسائنمنٹ نمبر فور کی اسائنمنٹ نمبر فور میں آپ نے ایک سادہ سا پیج بنانا ہے لیکن اس پیج کا ایک بڑا انٹرسٹنگ مقصد ہے اس پیج کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے جو بھی یوزر اس پیج پہ جاتا ہے وہ ایک الیکٹرانک گریٹنگ میسج اپنے کسی یار دوست عزیز کو بھیج سکے تو آپ نے ایک لحاظ سے ایک الیکٹرانک گریٹنگ میسج سروس شروع کرنی ہے اس پیج میں کم از کم ایک ہیڈنگ ضرور ہونی چاہیے اس کے علاوہ اس میں ان پٹ فیلڈ ایسے ہونے چاہیے جس سے آپ فائنڈ آؤٹ کر سکیں کہ یوزر کا نام کیا ہے یوزر کا ای میل ایڈریس کیا ہے ایک چیز اور دوسرے یہ کہ یوزر صاحب کس کو یہ میسج بھیجنا چاہ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے اس کا ای میل ایڈریس کیا ہے آخری چیز یہ کہ ایک لسٹ ہونی چاہیے مختلف گریٹنگ میسجز کی تو یوزر ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر لے اپنا نام دے دے اپنا ای میل ایڈریس دے دے جس کو بھیجنا ہے اس کا نام دے دے اس کا ای میل ایڈریس دے دے اور پھر وہ بٹن دبائے وہ بٹن دبائے سبمٹ کا تو فوراً ایک ای میل فائر ہو اور وہ ریسیور کے پاس پہنچ جائے اور وہ گریٹنگ میسج جو ہے ریسیور کے پاس پہنچ جائے اس اسائنمنٹ کے بارے میں مزید انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو سی ایس ون ون کے ہوم پیج پہ ملے گی تو یہ آپ کی ہے اسائنمنٹ نمبر فور اب جناب ہم کچھ بات کر لیں کہ آج ہم نے کیا کیا اور اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج ہم نے انٹریکٹو فارمس کی بات کی آج ہم نے دیکھا کہ ویب پیجز میں انٹریکٹیوٹی کس طرح ڈالی جاتی ہے کس طرح ہم ایسا اپنا ویب پیج بنا سکتے ہیں کہ نہ صرف کمپیوٹر ہم سے بات کرے ہم بھی اس سے بات کر سکیں ہم نے دیکھا کہ یہ انٹریکٹیوٹی آتی ہے فارمس کی مدد سے تو ہم نے دیکھا کہ فارم کس طرح اسٹرکچر کیے جاتے ہیں فارم کے مختلف ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں اور ان ایلیمنٹس کے مختلف ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں تو آج جو ہمارا مقصد تھا کہ آج کے لیکچر کے بعد ہم ایک سادہ سا فارم انٹریکٹو فارم ڈیزائن کر سکیں وہ پورا ہو چکا کیونکہ آج ہم نے یہ فائنڈ کر لیا کہ سادہ سا ایک فارم انٹریکٹو فارم کیسے بنایا جاتا ہے نیکسٹ نیکسٹ ٹائم ٹائم اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے آج جو ہم نے انٹریکٹیوٹی کی ڈسکشن شروع کی ہے اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے آج تو ہم نے یہی کیا نا کہ ایک سادہ سا فارم بنا کے ایک ای میل فائر کرنے کی کوشش کی اور آج ہم نے سرور سائڈ اسکرپٹ یوز کر کے وہ ای میل فائر کی نیکسٹ ٹائم ہم اور طرح کے اسکرپٹ کی بات کریں گے وہ اسکرپٹ میں بھی آپ نے شاید ان کے بارے میں سنا ہو کال کلائنٹ کہ یہ پروسیسنگ جو ابھی ہم نے آج جس کی بات کی وہ سرور پہ ہو رہی تھی لیکن کچھ پروسیسنگ یہاں بھی ہو سکتی ہے تو اگر موقع ملا ہم server side time client side scripts کی بھی بات کریں گے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم نے ابھی آج تو سادہ فارم بنایا ہے ذرا کمپلیکس فارم کیسے بنتے ہیں آج کا جو فارم تھا وہ تو اس کا بڑا ایک چھوٹا سا معمولی سا کام تھا ہم ہم دیکھنا چاہیں گے کہ زیادہ کمپلیکس فارم کس طرح بنا سکتے ہیں جس کی وجہ سے بہتر طور پہ ہم کمپیوٹر کی فیسلٹیز کو یوز کر سکیں آج کل آپ اگر مختلف پاپولر ویب سائٹس پہ جاتے ہیں they all interactive so well try to to find out how go about designing a more interactive more complex web site تو جناب اپنی اسائنمنٹ نمبر فور پہ کام شروع کر دیجئے انشاءاللہ شاید یہ نیکسٹ ویک ڈیو ہوگی اس کے بارے میں کوئی پرابلمس ہوں اس کے بارے میں ضرور ہمیں ای میل کریں یا بلکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ڈسکشن بورڈ پہ جا کے کوئی میسج پوسٹ کریں اپنے ٹویٹر سے بات کریں اپنے ساتھ کے لوگ جو ہیں ان سے بات کریں اور اس پہ کام کریں میرے خیال میں you really going to enjoy this so جناب انٹل نیکسٹ ٹائم خدا حافظ